ایک منظومہ پیش خدمت ہے اس کا عنوان ہے سوال کا جواب کیا ہے بے شک یہ انہونی تھی تھی ایس میڈیا انہونی تھی حیرت ہے کہ ہو گئی کمیوں کی بہو بیٹیاں لبڑوں کے گلپ کرتی ہیں کمیوں کی بہو بیٹیاں لمبڑوں کے گڑپ کرتی ہیں حاجت بھی لاتی ہیں AVS Media Demo اترن میں مرتی ہیں اترن میں جیتی اترن میں مرتی ہیں کس سے کہیں کہیں کیا کہیں کس سے کہیں کیا کہیں AVS Media Demo تیرے کی چلم بھرتے ہیں سرتاج ان کے دیرے کی چلم بھرتے ہیں اور اک براسی اور لمبڑ کا کیا جوڑ پھر بھی دعا لڑ گئی اک براسی اور لمبڑ کا کیا جوڑ پھر گئی اللہ کی گڈی چڑھ گئی زمین پر لوگ آسمان پر فرشتے زمین پر لوگ آسمان پر فرشتے دیکھتے رہ گئی گٹھا بیٹھنا پینا گٹھا گٹھا جانا مشورہ کٹھا مراسی کے ذہن میں آیا اتنی محبت اتنا پیار ہے کیوں نہ یہ نسلوں تک میڈیا ڈیمو آتے وقتوں میں چھوٹے بڑے کا فرق مٹ جائے آتے وقتوں میں چھوٹے بڑے کا فرق مٹ جائے موقع پاتے ہی مراسی نے لمبر سے کہا چودھری میڈیا رہی ہے محبت شاید ہی ایسی رہی ہوگی کیوں نہ ہم اس کو دعام بخشیں چودری مسکرایا اور کہا کہو پھر ایسا کیا کریں لوہا گرم دیکھ کر مراسی نے چوٹ لگا میڈیا بہن تمہاری جوان ہے اب اس کی شادی ہو جانی چاہیے چودھری خوش ہوا کہ یار ہے شاید کسی چودھری کا پیغام لایا ہے میں خوبصورت میں خوبصورت میں خوبصورت ہوں بڑی بات یہ کہ تمہارا چھوٹا ویر ہوں اسے سکھی رکھوں گا اسے سکھی رکھوں گا جب تک زندہ ہوں پیر تمہارے چودھری ہکا بکا رہ گیا پھر ہتھے سے اکڑ گیا ذات کا مراسی اور یہ ضرورت گردن سے پکڑا آنکھوں بجایا نیچے گرا مراسی پاؤں پر کھڑا ہوا یار میرے سوال کا جواب اپنی جگہ رہا چودھری نے چار گولے بلائے اور کہا اس حرامی کی طبیعت صاف کرو اس حرامی کی طبیعت صاف کرو ذات کی کوڑ کر لی چتیروں سے جب اوقات ہی بھول گیا پٹا بے ہوش ہو گیا جب ہوش میں آیا تو بولا چودھری یار پیار میں اتنی مار کوئی بات نہیں چلتا ہے دوستی میں تمہیں اتنا تو حق ہے کسی کی بڑا AVS Media Demo. میڈیا ہاں تو میرے سوال کا جواب تم نے دیا نہیں ہاں تو میرے سوال کا جواب تم نے دیا نہیں سب نے پوچھا چودھری یہ شودا ڈوم کیا کہتا ہے کیا جواب دیتا ہاتھوں کی وی ایس میڈیا جھکا کر تناسب جھکا کر گھر کو چل دیا چودھری کے ہوئے ہیں سب انسان ایک سے ہیں یہ اسلام کہتا ہے سب انسان ایک سے ہیں یہ اسلام E V S media demo اسلام ابھی ابھی حلق سے اترا نہیں اسلام ابھی حلق سے اترا نہیں الگ سے جب اترے گا سیاب شی غلام صحب جا کا آقا ہوگا سیا گاہ سیاحشی غلام صحب متکبر کٹیرے میں کھڑا ہوگا سیاحشی غلام جا کا آقا ہوگا بامی متکبر کٹیرے میں کھڑا ہوگا شکریہ جناب